جل وعلا في مقام آخر قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال جل وعلا في مقام آخر ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين اللہ سبحانہ و تعالی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں غیب نہیں جانتا اور یہ بھی آپ اعلان فرما دیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی گئی ہے اور کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے اندھے اور نابینا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ کہ جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائی کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی چھوتی بھی نہ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اہل ایمان کو اسی طرح <clears throat> نو علیہ سلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فریشتہ ہوں اور نہ ہی جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی خیر دے گا اللہ تعالیٰ جو باتیں ان لوگوں کے دلوں میں ہیں اس کو زیادہ جاننے والا ہے اگر میں ایسا کچھ کروں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا یہ سورت الانعام کی آیت نمبر پچاس سورہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی اور سورہ کی آیت نمبر اکتیس ہے جو آپ نے سنی اور ترجمہ سواد فرمایا موضوع ہے آج کا علم غیب اس مسئلے پر لوگوں نے بہت زیادہ نظا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا علم الغیب اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے علم اور دوسرا ہے غیب تو سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں تو مجھے یقین ہے کہ جو بندہ علم کو سمجھ لے گا اور غیب کو سمجھ لے گا اس کے ذہن میں کوئی اشکال باقی ہی نہیں رہے گا اس کے اوپر قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے جھگڑا کرنے کی نوبت آتی ہی نہیں ہے مناظر مناقشہ یہ سمجھ لے کہ علم کسے کہتے ہیں اور یہ سمجھ لے کہ غیب کیا شے ہوتی ہے پہلی بات ہے علم کی چند ایک مثالوں سے اس کو سمجھیں آپ میں سے میرا گمان ہے کہ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر سر میں درد ہو تو کون سی دوائی استعمال کرنی چاہیے یہ بھی اکثر لوگوں کو پتا ہوگا کہ بخار چڑھ جائے تو کون سی گولی کھاتے ہیں یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر جسم میں کہیں کوئی دردیں وغیرہ شروع ہو جائے تو پین کلر کون سی زیادہ مفید رہتی ہے ہاں جی اور اسی طرح بہت ساری بیماریوں کا علاج تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں لیکن کیا یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود وہ ڈاکٹر یا حکیم کہلوا سکتے ہیں یقیناً نہیں ان کو معلوم ہے کہ فلاں بیماری میں یہ چیز دی جاتی ہے فلاں بیماری میں یہ ٹیکا لگتا ہے یہ سیرپ چلتا ہے یہ گولی کھائی جاتی ہے یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود پتہ چل جانے کے باوجود ڈاکٹر نہیں کہے کہا جا سکتا انہیں ڈاکٹر کون ہوتا ہے وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو کہ اس کا مکمل طور پہ علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر مہارت پا لیتا ہے اور پھر وہ بیماریوں کی شناخت اور ان کے اسباب اور ان کے سدے باب کے تمام تر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے والا ہو تو پھر وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے ایک دوسری مثال کہ آپ میں سے تقریباً سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پانی کون سی دو گیسوں سے مل کر بنتا ہے معلوم ہے نا اسی طرح یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ گاڑی میں ڈالا پٹرول جاتا ہے تو گاڑی اسے کیسے چلتی ہے وہ کیا کیمیابی عمل ہوتا ہے اسی طرح نمک یہ کیسے بنتا ہے اس کے اندر کون سے دو ذرات شامل ہیں یعنی کہ یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی معلومات اکثر لوگوں کو پتا ہے اور یہ سائنس کے علم کا کچھ حصہ ہے یہ باتیں معلوم ہو جانے کے بعد کیا کوئی بندہ سائنسدان بن جاتا ہے یقیناً نہیں ایسے ہی آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سارے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں سب کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں ونڈو کا استعمال کسی قدر اور سافٹ ویئر ان کی توڑ جوڑ تھوڑی بہت یہ سب کو آتی ہے لیکن کیا اتنا کچھ جاننے کے بعد آپ آئی ٹی ماہرین کہلوا سکتے ہیں یقیناً نہیں بس اگر یہی بات سمجھ آ جائے نا تو یہ مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی علم کے بارے میں تھوڑی بہت اگر معلومات حاصل ہو جائے اس آدمی کو عالم نہیں کہا جاتا اب دیکھیں نا سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے کلمہ سب کو آتا ہے نماز کا طریقہ سب کو پتا ہے یہ بھی پتا ہے نماز فرد ہے سب کو پتا ہے رمضان کا روزہ فرد ہے سب کو پتا ہے زکوٰۃ فرد ہے ٹھیک ہے وضو کیسے کرنا ہے یہ تقریباً سب کو معلوم ہے لیکن دین کا اتنا علم آ جانے کے باوجود کوئی ان کو عالم دین نہیں کہتا کیوں اس لیے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو دین کو خوب اچھی طرح سے پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ پیش آمدہ مسائل کا وہ قرآن اور حدیث سے استمباد کر کے اس کا جواب دے سکے اس کا حل کر سکے اس کے بغیر عالم نہیں ہوتا چاہے اس کو دین کی معلومات جتنی مرضی آ جائے یہ اصل میں اساس اور بنیاد ہے معلومات اور علم کے درمیان معلومات کی بنا پر بندہ عالم نہیں ہوتا بندہ عالم ہوتا ہے علم کی بنیاد پر اور دوسری چیز تھی غیب غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے اجھلو جو نظر نہ آئے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے علم الغیب ان دونوں چیزوں کا مرکب اس کا کیا معنی بن گیا کہ نظر نہ آنے والی چیزوں کا مکمل طور سے ہر لحاظ سے علم تھوڑی بہت معلومات نہیں اب مثال کے طور پہ میں ادھر ملتان میں بیٹھا ہوں لاہور میں بم پھٹتا ہے مجھے دو تین منٹ بعد موبائل پہ میسج آ جاتا ہے کہ جی لاہور میں دھماکہ ہو گیا اب لاہور کا دھماکہ میری آنکھوں سے اجل ہے لیکن مجھے ملتان بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا ہے موبائل میسج کے ذریعے کیا میں عالم بلاوا کر سکتا ہوں یقیناً نہیں ذرا آگے چلیں الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور پھر سوشل میڈیا نے تو انتہا کر دی ہے فیس بک ٹویٹر ایک ایک منٹ کی پل پل کی خبریں جو دوسرے میڈیا پر نہیں آتی پوری دنیا کی آپ کو پتا چل جاتی ہے تو کیا آپ پوری دنیا کی غیب کی خبریں جان کر کیا عالم الغیب بن گئے یقیناً نہیں اور اگر کوئی آدمی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرے دیکھو جی مجھے پتا ہے کہ آج سعودی عرب میں یہ ہو گیا مجھے پتا جی آج امریکہ میں یہ ہو گیا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے بے وقوف یہ تو خبریں سن کے بتا رہا ہے اس کو عالم الغیب تھوڑی کہتے ہیں اچھا عالم الغیب کیا ہوتا ہے جی عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بھی نہ بتائے اس کو اپنے آپ پتا چل جائے بات سمجھ آ رہی ہے کہ عالم الغیب کون ہوتا ہے جس کو کسی ذریعے وسیلے واسطے سے معلومات حاصل نہ ہو بلکہ غیب کی نظروں سے اوجھل جو خبریں ہیں وہ اس کو بغیر وسیلے واسطے کے خود ہی معلوم ہو جائے کسی سے کا محتاج ہوئے بغیر وہ ہوتا ہے عالم الغیب جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ دوائیوں کے بارے میں بہت ساری معلومات عام طور پہ آپ لوگ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر نہیں حکیم نہیں ایسے ہی سائنس کے بارے میں بہت سی معلومات رکھنے کے باوجود آپ سائنس دان نہیں دان دان کا معنی ہوتا ہے والا جاننے والا اور عالم کا معنی بھی جاننے والا یعنی عالم السائنس نہیں سائنس کی بہت زیادہ بات معلوم کرنے کے باوجود طب میڈیکل کی بہت زیادہ باتیں معلوم کرنے کے باوجود آپ ڈاکٹر یعنی عالم طب نہیں بن گئے اسی طرح آئی ٹی کی بہت زیادہ معلومات رکھنے کے باوجود آپ آئی ٹی کے عالم نہیں بن گئے تو غیب کی اگر چند خبریں آپ کے پاس آ گئیں آپ کو پتہ چل گئیں تو تب بھی آپ عالم الغیب نہیں بن سکتے لفظ عالم الغیب کا اطلاق نہیں ہو سکتا اب چلتے ہیں اس سے آگے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا قرآن مجید کی تین ایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں دو نبی بارے میں ایک نور السلاۃ السلام کے بارے میں اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں غیب نہیں جانتا دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو میں بڑا ہی خیر اپنے لیے جمع کرتا اور مجھے کوئی برائی چھوتی ہی نہ کوئی نقصان مجھے ہوتا ہی نہ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے تو اب اللہ کی بات رسول ہونی چاہیے یا لوگوں کی یقیناً اللہ رسول کی بات ماننی چاہیے باقی وہ لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی بتا دی یہ بات بھی بتا دی یہ بھی بتا دی اور یہ سارے کا سارا کچھ کیا ہے غیب تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے یقیناً وہ سارے کا سارا کچھ غیب ہے تو نبی سلاد والسلام کو کس کیسے پتا چلا جبریل امین نے بتایا جبریل کو کیسے پتا چلا اللہ نے بتایا ٹھیک ہے تو ہمیں بھی پتا چل گیا ہمیں علیہ السلام والسلام نے بتا دیا اگر جبریل یا اللہ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو پھر وہی باتیں جو نبی نبیل اسلطلام کو پتہ چلی تھی ہمیں بھی پتہ چل گئی ہمیں بھی پھر عالم الغیب ہونا چاہیے کیا خیال ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ عال عمران میں فرماتے ہیں من الغیب الیک یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں سورت عال عمران کی آیت نمبر چوالیس تو غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے وہی کی اور اللہ نے حکم کیا دیا بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ بھی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ پہنچا دے وہ علم تف الفا ماں بلب رسالاتا اگر آپ نے ایسا نہ کیا سارا کچھ آگے نہ پہنچایا تو آپ نے گویا کہ رسالت کو ادا نہیں کیا صورت معاہدہ کی آیت نمبر ستاسٹھ صحابہ کرام نے تو اس بات کی گواہی دی تھی حجت الوداع کے موقع پر نام قد کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے اور امانت آپ نے ادا کر دی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقین تھا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے اور اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے نبی کی طرف غیب کی باتیں پہنچائی غیب کی خبریں نبی علیہ سلاۃ وسلام کو دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ہمیں نہیں پہنچائی تو وہ یقیناً کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور یہ بات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہی ہے صحیح بخاری کے اندر دیس آتی ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی تھی اور آپ نے آگے ہمیں نہیں پہنچائی اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے جو آدمی یہ کہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی تھی لیکن آپ نے وہ بات آگے امت تک نہیں پہنچائی وہ آدمی جھوٹا ہے اور فرماتی ہیں کہ جو یہ بتائے کہ نبی سلاۃ وسلام غیب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا الغیب الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے سات ہزار تین سو اسی کتاب التوحید میں تو یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا سمجھایا بتایا آپ نے وہ سارا کچھ اپنی امت کو بتا دیا اس میں بہت ساری غیب کی باتیں بھی تھیں اب سابقہ امتوں کے جتنے بھی واقعات ہیں ساری کی ساری کیا ہے غیب کی باتیں اللہ نے نبی والسلام کو بتائی آپ نے ہمیں بتا دی قیامت کیا کیا ہوگا یہ بھی ساری کی ساری کیا ہے غیب کی باتیں ہیں اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور آپ نے ہمیں بتا دی ہمیں پتا ہے قرب قیامت دجال ظاہر ہوگا یا جوج مجوج نکلیں گے عیسیٰ علیہ والسلام آسمان سے اتریں گے امام مہدی آئیں گے ٹھیک ہے اور قرب قیامت وہ باریک باریک پنڈلیوں والا کالا حبشی وہ بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو کھیڑ پھینکے گا اور سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے ہمیں کس نے بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور غیب کی یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائی اللہ تعالیٰ نے بدریا وحی تو جس طرح یہ غیب کی باتیں ہمیں معلوم ہونے کے باوجود ہم عالم الغیب نہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہو گئی تھیں اس کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں بنے اسی لیے آپ نے انکار کیا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا لا الغیب الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ایسی باتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا مثلا سورت ہود میں مختلف انبیاء کا مختلف قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر انتالیس میں فرماتے ہیں تل کا من امبا الغیب نو ری ہا کا ماں کنتا تا لگا انتا ولا قوم کا من قبل ہاد یہ غیب کی خبریں ہیں ہم انہیں آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی سے پہلے یعنی اللہ کے بتانے پر پتا چلا پھر اسی طرح صورت یوسف کی آیت نمبر ایک سو دو میں یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب الیک وما اذ یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف ہی کر رہے ہیں آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے معاملے کی تدبیریں کر رہے تھے اور بنا رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تھا سوال کرتے ہیں ام عندہم الغیب فہم یکتبون کیا انسانوں میں سے کسی کے پاس غیب کا علم ہے یقیناً نہیں اور پھر اسی طرح جو باتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غیب پر کنجوسی کرنے والے نہیں غیب کی جو خبر اللہ نبی کو بتاتا ہے نبی اپنی امت تک وہ پہنچا دیتا ہے یہ رسول کریم ہے ہاں اللہ نے کہا ہے عالم الغیب فلا غیبی احدا اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے اور غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا اللہ من ارتوا من رسول ہاں رسولوں میں سے جس رسول کو پسند کر لے اس پر غیب ظاہر کر دیتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَسَادَ اس رسول کے پھر آگے اور پیچھے گھات لگائے ہوئے فرشتے مقرر کرتا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ وہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے وہ عَدَدَا یعنی اللہ انبیاء کو اگر غیب بتاتا ہے تو ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ یہ غیب آگے امت تک بھی پہنچائیں جتنا غیب نبی کو پتا چلتا ہے اتنا امت تک بھی پہنچ جاتا ہے ہاں امت میں سے جو ہمت کرے اور نبی کی باتوں کا علم ہے سنت اور حدیث کو پڑھ لے جتنا زیادہ اس کو غیب کی اتنی زیادہ خبریں پتہ چل جائیں گی تو غیب کی خبریں معلوم کر لینا غیب پر تھوڑی بہت اطلاع پا لینا غیب کی معلومات جمع کر لینا بندے کو غیب نہیں بناتا یہ صرف غیب ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام تر علوم کا یہ اصول ہے جیسے شروع میں میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی کہ کسی بھی علم کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات جمع کر لینا اس بندے کو اس علم کا عالم نہیں بنا دیتا نہ ہی کوئی اس کو عالم کہتے ہیں پھر کچھ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی علم الغیب نہیں تھا لیکن اللہ کا عطا کردہ عطائی علم الغیب تھا یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم الغیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں جب ان کو قرآن حدیث کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو آگے سے یہی کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے مانا نبی السلاۃ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا بس اتائی تھا اتائی علم غیاب تو تھا وہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ کردہ تھا اچھا یہ بات دو طریقوں سے سمجھی جا سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اتائی علم الغیب اگر نبی سلاط والسلام کے پاس تھا تو وہ اتائی علم غیب تو پوری امت کے پاس بھی ہے کیونکہ اللہ نے نبی کو عطا کیا نبی نے امت کو عطا کر دیا غیب کی ساری خبریں سنا دی قرآن میں جتنی تھی وہ بھی حدیث میں جتنی تھی وہ بھی تو اس میں تو کوئی امتیاز نہ ہوا اچھا اسی بات کا ایک دوسرا پہلو جو انتہائی خطرناک ہے وہ یہ ہے قابل غور بات ہے کہ ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے عطائی ڈاکٹر اور ایک ہے حکیم اور ایک ہے عطائی حکیم جو بندہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بننا اس کے لیے حکیم ہونا اس کے لیے کیا ہے باعث عزت ہے ایک آدمی نہ ڈاکٹر ہے وہ نہ ڈاکٹر ہونے کا دعوے دار ہے یہ بھی معاشرے میں بہت عزز آدمی ہے لیکن جو اتائی ڈاکٹر یا اتائی حکیم ہوتا ہے معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے کہ ذلت یقیناً یہ تزلیل والا کام ہے کسی کو کہنا کہ تو اتائی ہے کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ فلاں بندہ جی وہ تو اتائی ہے اتائی حکیم اتائی ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں عطائی اتائی ڈاکٹروں سے بچنا اتائی حکیموں سے بچنا تو اتائی ہونا یہ خوبی نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایک برا وصف ہے اور ایک خامی ہے تو سوچئے ذرا کہ اللہ تعالیٰ تو ہوئے عالم الغیب اور باقی نہ عالم الغیب نہ عطائی عالم الغیب اور ظالموں نے گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو عطائی عالم الغیب بنا دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی عالم الغیب کہنا انصاف سے فیصلہ کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے یہ نبی کی شان کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے اس طرح کسی غیر ڈاکٹر کو غیر حکیم کو اتائی ڈاکٹر یا عطائی حکیم کہنا اس کی گستاخی اور اس کی توہین ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتائی عالم الغیب کہنا یہ گستاخی اور توہین ہے تو ایسے توہین والے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے مسلمانوں کو اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور مدلل تھا اللہ تعالیٰ خیر آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے جو ہمارے بھائی بیلکس پہ بھی سن رہے ہیں میری آواز وہ بھی مجھے بتا دیں کہ میری آواز ان تک آ رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو سوال جواب آپ کا آغاز ہم کرتے ہیں شیخ صاحب میرے پاس کچھ سوال آئے ہوئے ہیں کچھ چیزیں تو آپ نے الحمدللہ درس دس کے درمیان ہی بتا دی لیکن پھر بھی جن بھائیوں کا سوال ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچانے کی آپ کو انشاءاللہ اس کی رہنمائی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود علم محدود غیب غیب غیب علم دیا گیا تھا ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث سے پہلے اپنے نبی ہونے کا انہیں علم تھا اس کی فرما فرمانے اس کے بعد انشاءاللہ اپنا دوسرا سوال کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی محدود السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایکچولی یہ ہے کہ بال ٹاک پہ شیخ صاحب کا مائک ڈراپ ہو گیا ہاں، شیخ صاحب اب تک میری آواز آ رہی ہے تو مجھے ذرا بتا دیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ لگتا ہے کہ وہ ڈی سی نہ ہو گیا ہوں کیونکہ ایک دم ان کی آواز کٹ گئی یا لائٹ نہ چلی گئی ہو تو میں نے بیلس پہ اس لیے فوری طور پر لکھ دیا کہ آپ <laughs> سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا تو ایک منٹ میں ریکارڈنگ ہو تاکہ جو ریکارڈنگ ہم نے چڑھانی ہے وہ تو میری آواز اگر آ رہی ہے تو کلیئر کر دیں ہاں جی ٹھیک بس وہ نیٹ میں کوئی پرابلم آ گیا تھا پتا نہیں کوئی کوفی وائرس تھا خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اگر علم ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں تو پھر کبھی پریشان ہی نہ ہوتے جب جبریل امین وہی لے کر آئے تو اس وقت انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی اور آپ تو اتنے پریشان ہوئے کہ گھبرا گئے ڈر گئے پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وقع بن نوفل کے پاس لے کے گئیں وہ سارا واقعہ مشہور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا نہ ہی یہ پتا تھا نبوت ملنے سے پہلے کہ آپ نبی بننے والے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کسی بیلنس میں کسی بھائی کا سوال ہو تو پھر میں اپنا سوال اگلا کرتا ہوں آپ سے کسی بھائی کا سوال ہو تو مجھے جلدی بھیج دیں شیخ صاحب یہ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث کوٹ کی جا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ جن بھائیوں کے یہ دلائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ تو پہلے انہوں نے سورہ نسا کی آیت نمبر ون تھرٹی ایک سو تیرہ نمبر آیت میں کا حوالہ دیا ہے انہوں نے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو عربی میں ترجمہ لکھا ہے میں نے آج نمبر بتا دی میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور اللہ آپ پر کتاب و اکبار نازل فرمائی اور آپ نے آ اور اس نے آپ کو وہ سب علوم عطا کر دیے جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یعنی کہ وہ یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا یعنی کہ اس کی وضاحت فرما دیں جو یہ سوال بھائی نے کیا اللہ تعالیٰ کو کو خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی یہ سورت النساء آیت نمبر ایک سو تیرہ وہ انضل اللہ علیہ کتاب کا تعلم تکنتا فضر اللہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو کچھ نبی اسلام نہیں جانتے تھے وہ کچھ اللہ نے نبی کو سکھایا لیکن اس میں علم غیب شامل نہیں تھا کیونکہ وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا دونوں کو جمع کر کے نتیجہ یہی نکلے گا اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات ہے السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگلا سوال شیخ صاحب یہ یہ سورہ عالیہ فورٹی فور میں جو وہ بتا رہے ہیں انہوں نے پیش کی ہے جس کا ذالق ابین غائب کا ترجمہ یہ ہے کہ غائب کی خبریں ہیں جن کی جس کی اے نبی ہم آپ کی طرف سے وہی کرتے ہیں اور یعنی کہ وہ دلیل بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ یہ ان کی دلیل ہے کہ یہ اس کا کمنٹس ہیں اسی پر اس کے بعد بتا دیں اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ بارگاہ الہی سے خصوصی عطا فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کی اطاع سے جو کچھ ہو چکا وہ کچھ ہونے والا ہے سب جانتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بتا دیا جب تک قیامت میں ہونے والا ہے یا ہو, ہوگا اس کی وضاحت یہ, یہ کہاں سے انہوں نے کوٹ کیا سب اللہ تعالیٰ کو ذائقہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دیکھیں یہی یاد میں نے عال عمران کی اپنے درس کے آغاز میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں تو غیب کی خبریں جو اللہ نے نبی کی طرف وہی کی وہ کیا ہے عالم عمران میں عال عمران کا قصہ مریم علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ٹھیک ہے وہ اللہ نے وہی کیا اور اس کو کیا قرار دیا غیب غیب کی خبر جو اللہ نے نبی کی طرف وہی کی ہے اور جو اللہ نے نبی کی طرح وہی کی نبی نے وہی خبر پڑھ کے ہمیں سنا دی اگر اس خبر کو جاننے کی وجہ سے نبی عالم الغیب ہے تو پھر سارے مسلمان عالم الغیب ہو گئے اگر باقی سارے مسلمان عالم الغیب نہیں اسی خبر کو سننے کے باوجود تو پھر نبی نے والسلام کو عالم الغیب قرار دینا یہ کون سی دانش مندی ہے جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں لا عالم الغیبہ میں غیب نہیں جانتا آدمی کو اپنے بارے میں خود زیادہ پتا ہوتا ہے یا دوسروں کو پتا ہوتا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی جانتے ہو اب اس میں ظاہری بات ہے دونوں میں سے ایک سچا ہے جو انکار کر رہا ہے وہ سچا ہے یا جو اس بات کر رہا ہے وہ سچا ہے نبی علیہ تو خود فرما رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں اعلان کر دیں میں نہیں جانتا اور یہ سارے کہہ رہے ہیں جی جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں اب بتائیں کہ دونوں میں سے جھوٹا کون ہے السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ یار میں دوسرے روم میں کیسے چلے جاؤں یہاں پہ درس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ صاحب یہ ہماری بہن کا سوال آیا ہے بیلک سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہٹ کر تو ہے لیکن حدیث کے بارے میں سوال ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ یعنی کہ شان برانچز ہیں اور وہ کیا ہیں سب الرحمان کے بارے میں بھی کچھ کلام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو رضا خیر یہ سب یہ سب سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جی مائک آپ کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بیلنس میں کسی اور بھائی کا سوال ہو تو مجھے جلدی جلدی بھیج دیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دیکھیں ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں شعبے ہیں ایمان کے وہ کون کون سے ہیں اب وہ سارے بیان کریں گے تو میرا خیال میں ساری رات گزر جائے گی اس کے لیے آسان طریقہ ہے امام بحقی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان کتاب کا نام کیا ہے شعب الایمان اس کتاب میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں جن میں ذکر آتا ہے کہ یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے وہ ساری کی ساری احادیث امام بحقی رحمہ اللہ نے جمع کر دی ہیں اپنی کتاب شعب الایمان للبیحقی میں ٹھیک ہے تو آسان طریقہ وہ کتاب خریدیں اور پھر پڑھتے چلے جائیں پتہ چل جائے گا کہ ایمان کے وہ شعبے کون کون سے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا لنک ہے پی ڈی ایف کا یہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور پڑھتے جائیں ساری حدیثیں یہ چودہ جلدوں پر مشتمل ہے شعب الایمان امام احمد ابن الحسین ابن علی ابن موسا البحقی رحمہ اللہ کی السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو شیخ صاحب نے لنک دیا تھا وہ بیلیکس پہ پیش کر دیا ہے یہاں سے آپ شیخ صاحب نے جیسے بتایا کہ یہاں سے آپ لوڈ نوٹ کر سکتے ہیں یہ اردو ترجمے کی اردو ترجمے میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ نہیں آواز اللہ دیکھ لیں بھائی نے تنویر میں سمجھا کہ شیخ صاحب نے لکھا ہے شیخ صاحب یہ اگلا سوال جو ہے یہ ایک حدیث ہے اس کے حوالے میں ذریعہ بات ہے حدیث نمبر ہے مسند احمد کی حدیث number two one nine seven zero اکیس ہزار نو سو ستر تو حضرت ابو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ہمیں رخصت کیا کہ فضا میں میں بے پرواز ہر قسم کے پرندوں تک کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہی بخشی ہے تو اس حدیث کے بارے میں شیخہ بتا دیں کہ اس کی کیا صنعت کیا اور اس کے اس کی تو جی کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جس بھائی نے مجھے بیلنس پہ سوال کیا ہے وہ میں انشاءاللہ اس کے بعد کرتا ہوں آپ کا سوال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہاں جی اب آواز آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان انہوں نے پیش کیا ہے اس کی حدیث نمبر انہوں نے کیا بتائی ہے مسند احمد کی two one nine seven zero ہاں two one nine seven zero تو صحیح ہے اس میں تو میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرندوں کے بارے میں وہ سارا کچھ بتا دیا ہے ایسی کوئی بات اس میں موجود نہیں ہے جو اس وقت میرے سامنے یہ حدیث نمبر ہے ٹھیک ہے میرے پاس مسند احمد کی جو کتاب ہے نسخہ ہے مسسار رسالہ والا اس میں اس طرح کی وہ کوئی بات موجود نہیں ہے بہرحال اگر اس قسم کی کوئی بات ہو بھی تو اس سے بھی نبی اسلات والسلام کا عالم الغیب ہونا وہ تو قطعا ثابت نہیں ہوتا جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا جن بھائی کا سوال بیلنس میں تھا شیخ صاحب ان کا سوال یہ کہ آپ وہ بھائی کا سوال پیچھے چلے گیا لیکن تھوڑا سا مجھے یاد ہے جو بھائی سن رہے ہیں وہ مجھے بتا دی گئی سوال تھا کہ وہ سوال یہ کہ شیخ صاحب جن کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغائب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا ان کے جو امام ہیں جیسے ان کا امام جو بھی مسجد کا امام ہو اگر وہی عقیدہ رکھ تو کیا اس امام کے پیچھے ان کی نماز ہو جائے گی یا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اس کی وضاحت فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جائے دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے اور پھر وہ اس غیب کے عقیدے پر یعنی کہ نبی سلط والسلام کے عالم الغیب ہونے کے عقیدے پر وہ عجیب و غریب قسم کے پھر وہ پہاڑ کر کھڑے کرتے ہیں جس طرح یہ لوگ اور کہتے ہیں جی عالم الغیب ہیں لہٰذا مشکل کچھ آدمی ہیں سارا کچھ کرنے والے بھرنے والے یہی کچھ ہیں اور نبی کا پکڑا کوئی چھڑوا نہیں سکتا اللہ کا پکڑا ہو تو نبی چھڑوا لے گا یہ عقیدہ کفری شرکیہ ہے اور ایسے بندے کے پیچھے جس کا عقیدہ کفری شرکیہ ہو نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی باقی وہ جو روایت کے بارے میں کہہ رہے تھے اب انہوں نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس میں یہ جو حدیث ہے مسند احمد کے اندر اس میں اس کی سند اس طرح سے ہے حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سلیمان علی المنذر الثوری ان اشیاق لهم عن ابی ذر تو یہ منذر الثوری کے جو اشیاق ہیں یہ کون ہیں کوئی پتہ نہیں کون ہے ان کے مجاہیل ہونے کی وجہ سے یہ تو سند ویسے ہی فارغ ہے روایت ہی اس سند کے ساتھ بالکل یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے اور باقی بات پھر وہی ہے کہ اس طریقہ کار کے ساتھ نبی علیہ السلاط اسلام کا عالم الغیب ہونا تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا مسند احمد کے اندر اس کی ایک دوسری سند بھی ہے وہ ایک ان منذر قال حدثنا اشیاخ اب یہ اشیاخ کون ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں کون ہے یہ سند بھی اس کی اڑی ہوئی ہے ضعیف ہے بہرحال اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے پھر بھی عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا یہ ہے کہ آسمان میں جتنے بھی پرندے ہیں ان کے بارے میں نبی سلا تو نے کچھ نہ کچھ علم ذکر کیا کچھ نہ کچھ باتیں بتائی تو اسے ماہر تیوریات پرندوں کے ماہر یہ تو ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آج بھی جو جانوروں پرندوں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے ہر جانور کے بارے میں ہر پرندے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات آپ کو تو بہرحال عالم غائب ہونا تو اسے پھر بھی ثابت نہیں ہوتا ہاں جی السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب اگلا سوال یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر تو انہوں نے لکھی نہیں ہے لیکن مفہومی بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا آپ نے کہا کہ آج مجھ سے پوچھو صحابہ سے ہر طرح کے سوال کیے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میں آپ کا سوال نہ دیتا رہوں اور یہ یہ سلسلہ یعنی کہ ہر نماز کے بعد چلتا رہا یہاں تک کہ دوسرا دن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے اور جو بھی سوال پوچھتے رہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا جواب دیتے رہے شیخ صاحب اس کی وضاحت فرما دیں اللہ تعالیٰ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس روایت میں بھی یہ تو نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہو گئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جو تم نے پوچھنا ہے پوچھو وہ لوگ پوچھتے رہے نبی علیہ سلاۃ والسلام بتاتے رہے اچھا نبی علیہ السلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے کیا پوچھا وہی جو مت کے سامنے ڈھیر کر دیا پھر نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جو کچھ ان کو بتایا وہ جاننے کے بعد کیا وہ سارے صحابہ عالم الغیب ہو گئے یقیناً نہیں پھر یہ تو صحابہ کراب کو بھی عالم الغیب کا ہونا اور پھر صحابہ سے سن سن کے جن جن لوگوں نے وہ روایتیں کی ہیں وہ بھی سارے پھر عالم الغیب مانو تو ان کو عالم الغیب نہیں مانتے نبی علیہ السلام نے وہ بتائی کہاں سے بتائی نبی علیہ تو السلام کو کدھر سے پتا چل گیا اللہ نے بتایا نا وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بدلیا وہی کچھ باتیں نبی علیہ نبیلا السلام کو بتائی صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھنا پوچھو وہ پوچھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے رہے تو یعنی کہ جو معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہی صحابہ کرام کے پاس منتقل ہو گئی تو ان معلومات کی بنا پر اگر صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تو نبی رسلاۃ والسلام بھی عالم الغیب نہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معلومات کی بنا پر عالم الغیب ماننا ہے تو پھر صحابہ کو صحابہ کے شاگردوں کو تابعین تبا تابعین کو جن جن لوگوں نے وہ سوالات نقل کیے ہیں اور روایات بیان کیے ہیں ان کو بھی عالم الغیب ماننا پڑے گا تو یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہاں یہ بتاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں اور باتیں رسول اللہ سے گئی اس کا انکار ہی کوئی نہیں اور کچھ باتوں کا معلوم ہونے سے عالم نہیں بن جاتا جیسا کہ شروع میں میں نے مثالوں سے بھی وعدے کیا ہے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر ہے شیخ صاحب یہ شیخ صاحب ایک سوال اسی ضمن میں صحیح بخاری کی حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث کتاب الجزائر باب الجدید القبر القبر حدیث number one three six one اس حدیث کو آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ اور انہوں نے جو توجہ اس میں لکھی ہے یعنی کہ وہ جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کے بارے میں انہوں نے یہ آگے یہ لکھا ہے انہوں نے حدیث نہیں لکھی صرف حوالہ لکھا ہے اس میں آپ نے بیاق وقت ماضی اور حال مستقبل کی خبر دی کہ ہو رہے ہیں عذاب کو بھی ملازہ فرمایا اور ماضی میں کیے گئے ان کی خطاؤں کی نشاندہی نشاندہی بھی فرمائی اور مستقبل کے بارے میں فرمایا کہ جب تک یہ ٹینیاں خوش نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی تو یہ شیخ صاحب اس کی وضاحت فرما دیں یہ اکثر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اس کی صنعت اور صنعتوں میں آپ بہتر جانتے ہیں معذرت آپ محبت تشریف نے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہاں جی سند کے اعتبار سے تو یہ روایت ہے صحیح اور یہاں پر نبی رسلاۃ والسلام نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے خود وضاحت بھی کر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی تھی بدریہ وہی آ جا کے بات پھر اسی نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے کہ چند ایک باتوں کا علم غیب کے بارے میں چند ایک باتوں کا علم بندے کو عالم الغیب نہیں بنا دیتا ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ خف فن معلم شاید کہ ان کے عذاب سے تخفیف ہو جائے جب تک یہ خشک نہیں ہوتی تو اس میں علم الغیب والی تو پھر کوئی ہے نا کہ کوئی بات نہیں اور ایک حدیث میں وضاحت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے تخفیف کر دی جائے ان کے عذاب میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے دو ٹے تک خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے تو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پتا چل رہا ہے یہ تو معلومات ہے نا غیب کے بارے میں اگر نبی اسلات اسلام کو اللہ کے بتانے سے پتا چل گیا صحابہ کرام کو نبی اسلات اسلام کے بتانے سے وہ روایت نقل ہوتی ہوتی ہم تک پہنچ گئی ہمیں بھی پتا چل گیا آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور ان دو کے ان دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا اور جب تک وہ ٹہنیاں گیلی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب سے تخفیف کی تو یہ ساری غیب کی خبریں ہمیں بھی پتہ چل گئی تو کیا عالم الغیب ہو گئے غیب کی معلومات اور غیب کا علم الگ الگ چیزیں ہیں ان میں فرق جس کو سمجھ آ جائے گا اس کا دماغ صاف ہو جائے گا اس کے اشکالات ختم ہو جائیں گے السلام علیکم <clears throat> جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب یہ اب ایک سوال موضوع سے بالکل اٹکی ہے یہ جو اللہ کے نبی وسلم جب وفات کے قریب تھے حضرت حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا کہ مجھے کچھ دیں لکھنے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے اور حدیث کافی ہے اور جو ہے انہوں نے لکھنے نہیں دیا اس پہ جن کا سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھنے دیا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یعنی کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ حضرت علی کو یعنی کہ وہ خلیفہ بنانا چاہتے تھے تو یہ ان کا سوال ہے شیخ صاحب آپ آپ فرما اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ چلو باقی باقی تو ساری صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات کہ ان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اپنی طرف سے تکا ہے خلیفہ بنانا چاہتے تھے آخر اس کی کوئی دلیل بھی تو بلا دلیل باتیں کرنا تو لوگ بڑا اچھی طرح جانتے ہیں ہاں میرے پاس دلیل ہے کہ نبی السلط اسلام کیا لکھنا چاہتے تھے اور خلیفہ کے لیے بنانا چاہتے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا لی ابا بکرن ابا کے و اخا کے حتی اکتبہ کتابا میرے پاس بلاؤ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمان کو حتیٰ کہ میں ان کے لیے ایک کتاب لکھوں فعنی اخاف و یا تمنا متمن مجھے خوف ہے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے اور کہے کہنے والا انا اولا میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا بھیا اب اللہ اللہ ابا بکرین مگر اللہ تعالیٰ بھی اور اہل ایمان بھی انکار کرتے ہیں ابو بکر کے سوا کوئی اور خلیفہ بن جائے یہ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ باب و فضائل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی یہ تو بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا لکھوانا چاہتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زیادہ اولا ہیں زیادہ حقدار ہیں خلافت و عمارت کے کوئی اور آدمی خلافت کی تمنا کرنے والا نہ بن جائے یہ جو اپنی طرف سے تکا لگاتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے یہ بھی کوئی دلیل پیش کرے نا قرآن حدیث سے ہاں اس کے برخلاف کئی دلیلیں میں پیش کر سکتا ہوں خود حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری کے اندر لیکن خیر آج یہ بڑا موضوع نہیں ہے السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضا خیر دیشے صاحب سوال اتنے آئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کون سا سوال آپ کو شیخ صاحب نماز کے بارے میں سوال ہے کہ یہ جو تراوی کے بارے میں سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ آ گیا کیونکہ بھائی نے کیا تو آپ کی کتنا پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صاحب یہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں بلکہ حدیث یہ ہے کہ کلو کلو بدعت و و کلو صلاح فنار ہر قسم کی برائی وہ بدت گمرائی ہے یہ ان کی یہ دلیل ہے بھائی نے پیش کی ہے وہ جیسے تھا میں آپ کو کوشش لمبا سوال ہے شیخ صاحب میں کوشش کر رہا ہوں اس کو چھٹی کرنے کی وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی بدت گمرائی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو تراوی پڑھائی اس میں وہ بدا کا لفظ استعمال کیا کہ کیسی اچھی بدا ہے تو تو یہ بدت تو ثابت ہو گئی اس کی وضاحت فرمانے سے صاحب رضا خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بدت کہا تھا وہ بدت ازراہ تفنن کہا ہے ازراہ تفنن اس کو بدت کہا ہے وغیرہ وہ بدعت نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے کیا وہ بدت ہو گئی بدت کہتے کس میں ایسی چیز ایسا کام جس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ موجود نہ ہو طریقہ کار وہ بدت ہوتا ہے لوگوں کا باجماعت نماز پڑھنا نبی اثلاۃ السلام کے دور میں موجود تھا نماز ترابی پڑھنا اور نبی اثلاۃ السلام نے خود بھی پڑھائی ہے نماز ترابی باجماعت آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے بھی پڑھائی ہیں کئی ایک روایتیں ملتی ہیں بلکہ ایک صحابی تو عورتوں کو جا کے جماعت کرواتے تھے نماز ترابی پڑھاتے تھے گھر میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کام کیا کچھ بھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتماعی ترابی کا آغاز کرنے سے پہلے کیا تھا لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر کھڑے ہوتے تھے مسجد کے ایک کونے میں چار پانچ بندے ایک امام کے پیچھے دوسرے کونے میں چند بندے اس کے پیچھے تیسرے یعنی کہ ایک ہی مسجد میں کئی ٹولیاں بن کر باج مات نماز ترابی ادا کی جاتی تھی تو باج مات نماز ترابی ادا کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا تھا مسلسل جاری و ساری تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ایک مرتبہ وہ بن گئی شروع کروا دی تو سب چھوڑ کے آپ کے پیچھے آ گئے جب آپ نے پھر وہ اسے کرارا کر لیا کہیں فرض نہ ہو جائے تو لوگ پھر ٹولیوں میں شروع ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ٹولیوں والا کام چلتا رہا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب فرض دیت کا جو خدشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو لوگوں کو جمع ہی کر دیتے تو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا مختلف اماموں کے پیچھے سے ہٹا کے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تو اس میں کون سی بدت آ گئی تو ایسے کام پر بدت کا لفظ ادراہ تفنن بولا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا اور صرف یہی نہیں اور بھی کئی ایک مسائل اس طرح کے ہیں آپ کے روزمرہ کے معاملات میں بھی کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لفظ کو اس کے مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں جس طرح لفظ دہشت گردی آج کل بڑا عام ہو گیا ہے تو اب کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کرنے لگے تو کہتا دہشت گردی کرتے ہو یار دوست آپس میں وہ کسی کو کوئی تھوڑا بہت کام کہیں زور دے کے تو وہ اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں وہ حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہوتا اس وقت ہاں جی، السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضاء خیر شی صاحب بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے سمجھایا میرا خیال ہے جن جو سن رہے ہیں ان کو بھی اس کی سمجھ آ کے مجھے تو بہت آپ کے دلائل سے بہت ہی میں لطف اندوز بھی اور ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا شیخ صاحب ایک صبائی ہیں ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بدزاد ہو گیا ہوں زندگی سے اور کئی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی بھی کی ہے لیکن نہ مجھے موت آتی ہے نہ میں خودکشی کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیں میں کیا کروں شیخ صاحب یہ سوال تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ دے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے فرمانے بھائی کو رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھا وہ زندگی سے بڑے بادزان ہو گئے ہیں یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے میرے خیال میں یہ پہلا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اس نے بھی اسی طرح کی نظم کہہ دی تھی کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو آزاد ہوں فکر سے عزلت میں دن گزاروں دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور انہیں تسلی دے اور کہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے ہی دنوں میں کام ٹھیک ہو جائے گا یہ چار دن بندہ دنیا سے ہے ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا یہ خام خواہ کی اکتاٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اللہ کا ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو السلام علیکم جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اس بھائی کے لیے بھی دعا گو ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے رشید صاحب نے بتایا کہ آپ نماز کا ذکر روزگار کریں ان شاء اللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا فرمائے شیخ صاحب یہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ میوزک کے بارے میں ہے شیخ صاحب کہ میوزک ایک بھائی ہیں یا بہن مجھے نہیں معلوم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میوزک سننا یا دیکھنا حرام ہے لیکن کیا سننا بھی حرام ہے یا ایسی مجالس میں جانا جہاں پہ میوزک بج رہا ہو وہاں پہ اگر سنا جائے جیسے ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو کبھی کبھار کبھی وہ غزل یا کوئی ایسا گانا سن لیا جس سے دل کو تھوڑا سکون حاصل ہو جاتا اس اس کی کی کوئی شری حیثیت کیا ہے صاحب اس کی وضاحت فرما خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ دیکھیں جی میوزک سننے سے جو دل سکون حاصل کرتا ہے نا وہ دل ایمان کی فکر کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اللہ دینا آمن تطمئن قلوب بھی ذکر اللہ اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب اور جو مومن نہیں ہے جو دل زنگ آلود ہیں تو وہ میوزک کے ساتھ ٹھیک ہے مطمئن ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں میوزک بہرحال بجانا بھی گناہ ہے سننا بھی گناہ ہے چاہے وہ موبائل کی رینگ ٹون پہ ہو اور چاہے گاڑی کا فینسی قسم کا ہارن ہو چاہے گھر میں لگی ہوئی بیل ہو اور گانے کا میوزک ہو چاہے قوالی کا ہو یا تیر القادری کی تقریر کا ہو جو بھی ہو میوزک حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے یس الحرا والحریرا معاذہ جو کہ زنا کو ریشم کو اور گانے بجانے کے آلات کو یہ دف بانسری وغیرہ کو حلال کر لیں گے حلال ہیں نہیں لوگ کر لیں گے اسے حلال یعنی حرام ہے تو اسے اجتناب کیا جائے السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے محمود قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے شیخ صاحب سوال اس طرح تھا کہ یہ بالوں کے بارے میں کہ بال سر کے بال ہمیں کس طرح کے بنوانے چاہیے ہم نے اس طرح مدرسے میں پڑھتے رہے تو اس میں سنا ہے ہم نے کہ بال اس طرح برابر کٹوانے چاہیے تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے کیا ہمیں بال برابر کٹوانے چاہیے حدیث سے ثابت ہیں یا کس طرح کے بنوانے چاہیے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بالوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے بال وفرا لما جمعہ ہوتے تھے وفرا کہتے ہیں کانوں کی لو تک بال اور لما کہتے ہیں کانوں کی لور کندھے کے درمیان یا کندھوں تک اور جمعہ کہتے ہیں کانوں کی لوور کندھے کے درمیان تک کے بالوں یہ طریقہ نبی کا کانوں کی لو کے نیچے سے بال کٹواتے تھے بس کندھوں تک بال آ جاتے کانوں کی لو کے نیچے سے بالوں کو کٹوا دیتے یہ چھوٹے چھوٹے بال سارے سر کے برابر رکھنا یا سر مڈوا دینا ٹینڈ کروا یا یہ کسی بھی طریقے سے اور طریقے سے والوں کو کٹوانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہاں چھوٹے بچوں کی ٹینڈ یہ ثابت ہے اور نبی السلام نے حج عمرے کے موقع پر ٹینڈ کروائی ہے سر منڈوایا ہے اس کے علاوہ ثابت نہیں ثابت یہی ہے کہ بال لمبے بڑے رکھے جائیں جو کم از کم سارے بال سر کے تمام تر بال کانوں کی لو تک پہنچنے والے ہوں اور زیادہ سے زیادہ کندھوں تک جانے والے ہوں السلام علیکم <clears throat> جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب اگلا سوال سر میرے پاس دو سوال ہیں اس کے بعد صاحب آپ آپ سے اجازت لیں گے کیونکہ میرے پاس وہ سوال نہیں ہے اور کسی بھائی کا سوال بھی نہیں ہے اور کافی ٹائم بھی ہوا ہے شیخ صاحب اگلا سوال کچھ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی لوہی کی چیز یا صلاح کسی بھائی کو دکھانا اور اس پہ ہاتھ اٹھا یا اس کو مارنے کی نیت سے نہ بھی ہو تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں یہ منع فرمایا گیا ہے اس کی وضاحت فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کو رضاء خیر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6874 من حمل علینا صلاح فلیس منا جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا من حمل علینا صلاحہ فلیس منا جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو لہذا یہ کام ٹھیک نہیں بچیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی شیخ شیخ صاحب صاحب ہاں جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو یہ جو ابو دعود میں حدیث ہے ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے ان سے اپنے باس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ تینوں ہو گئی ہیں اس حدیث کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کیا یہ حدیث صحیح ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں جی سنن نبی داود کتاب الطلاق بابن فل البتہ کا حدیث نمبر ہے دو ہزار دو سو چھ اس کے اندر ایک راوی ہے ابن علی ابن صاحب عبداللہ بن علی بن صاحب ابن حبان کے سوا اور کسی نے اس کو سگا قرار نہیں دیا اس کے اندر الفاظ آتے ہیں اللہ قسم میں نے ایک ہی طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو نبی رسلات وسلام نے اس کو واپس لوٹا لیا تو اس بنا پر یہ روایت ضعیف بنتی ہے لیکن مسند احمد میں اسی طرح کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے پوچھا کہ تو نے طلاق کیسے دی تھی کہنے لگا جی میں نے تین مرتبہ طلاق دی پوچھا ایک ہی مجلس میں تو کہنے لگا ہاں جی ایک ہی مجلس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ہی ہے لہذا اگر تو چاہتا ہے تو اس سے رجوع کر لے اور اس کے سارے روات سکھا ہیں سعد ابن ابراہیم سکھا راوی ہیں احمد ابن ابن معین اجلی محمد ابن سعد اور امام زابی نے اس کو سکھا کہا ہے اسی طرح سعد ابن ابراہیم کے والد ابراہیم ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمان ابن اوف یہ بھی سکا راوی ابن ابن معین ابو حاتم راضی علی نے ان کو سکا قرار دیا ہے ان کے استاد محمد ابن اسحاق وہ بھی سکا ہیں مدلس ہیں احمد ابن حنبل یہی ابن معین علی ابن مدینی نے اور تمام لوگوں نے ان کو سکا قرار دیا ہے صرف تدریس کا ان پر صاحبہ ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں محمد ابن اسحاق حد ثنی داود ابن الحسین تو یہ حد ثنی کہہ رہے ہیں لہٰذا وہ ان انے والا جو شبہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو داود ابن حسین یہ بھی معروف سکا راوی ہیں کسی نے ان کے اوپر کوئی جرا نہیں کی اکرما ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد وہ بھی متفق علیہ سکا راوی ہیں کسی نے ان پر جرا نہیں کی اور ان کے استاد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو یہ سند ساری سکات راویوں کے ساتھ بھری پڑی ہے تو اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک ہی طلاق ہے اگر تو نے ایک مجلس میں دی ہے تو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاقیں وہ ایک ہی قرار پاتی ہیں اور یہ ایسی روایت ہے کہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے وحاضر حدیث نص فی المسئلہ لا يقبل التعویل اللہ فی گئی من الروایات کہ یہ حدیث نص ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ جو کسی قسم کی تعویل کو قبول ہی نہیں کرتی جو دیگر روایات میں یہ لوگ تعویلیں کر لیتے ہیں تو مسرت احمد کی جو یہ روایت ہے اور اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام <clears throat> رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد ہاں، چاچا بھائی آپ لیٹ آئے ہیں اب دس ختم ہونے والا ہے ہے ایک ایک آدھ سوال وہ میں انشاءاللہ شیخ صاحب خدمت پیش کرتا ہوں شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سنا کہ قبرستان میں جب گزر ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور جس شہر خاموشی میں آپ حضرات غفلت کی نون سو رہے ہیں اسی میں ہی میں بھی انشاءاللہ شاء آ کر سو میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ آ کر سوال یہ ہے کہ جب مردے سنتے ہی نہیں تو اسلام کیسے سن لیتے ہیں اگر ان, اگر سن لیتے ہیں تو ان سے اپنے لیے دعا کرنے کو بھی کہا جا سکتا ہے اس کی وضاحت فرما دیں یہ اس مجلس کا آخری سوال ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ یہ جو روایت ہے نا کہ جب تو اہل قبور پر سے گزرے تو کہ السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا صلق و نحن لکم تبع و انا انشاءاللہ بکم لاحقون یہ روایت ہی ضعیف ہے بلکہ منکر روایت ہے کسی طور پر بھی یہ ثابت نہیں محمد بن الاشعص مجھول النصب مجھول الروایا ہے اور اس کی ساری حدیث غیر محفوظ ہے لہذا اس روایت سے استدلال کرنا یہ ویسے ہی بے وقوفی اور نادانی ہے یا جہالت ہے تو باقی رہی یہ بات کہ وہ اگر وہ سنتے نہیں تو انہیں سلام کیوں کیا جاتا ہے تو بات یہ یہ اسلام سلامتی کی دعا ہے یہ جو نہ بھی سنتا اس کے لیے بھی کی جا سکتی ہے نہ وہ سنتے ہیں آپ کے سلام کو نہ اس کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ